حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے غزوہ خیبر کے زمانے میں گھوڑوں اور جنگلی گتوں کا گوشت کھایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکانوے